ایک انسانہ سماعت فرمائیے گا اس کا عنوان ہے سراپے کی دنیا اس کے حسن کی تعریف کرنے بیٹھوں تو شاید بہت ساری تشبیہات کے استعمال کے باوجود بات نہ بن پائے گی اسے زمین پر اللہ کا تخلیق کردہ ماسٹر پیس کہنا کسی طرح غلط نہ ہوگا لباس کے اندر بھی شاید یہی صورت رہی ہو ہوگی ہم لباس کے باہر پر مر مٹتے ہیں جب لباس کے اندر جھانکتے ہیں تو سخت مایوسی ہوتی ہے اسی طرح جب گوشت اور ہڈیوں کو پیچھے جھانکنے کا موقع ملتا ہے تو سر پر گھڑوں پانی پڑ جاتا ہے جب یہ جاننے کا موقع ملتا ہے وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے گویا نہ جائے ماندن نہ پائے رفتہ کفیت تاری ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے بعد پھنسی کو بڑھ کر کہ باقی رہ جاتا اس کے پاس میرا کسی کام کے سلسلے میں جانا ہوا تھا اسے دیکھ کر مجھے اصل مدعا ہی یاد نہ رہا وہ تو اچھا ہوا میں کچھ دیر بعد اپنے آپ پہ میں آ گیا میں قریب چلا گیا سلام بلایا اس نے بلا اوپر دیکھے سلام کا تقریباً سر جواب دیا میں نے اسے ٹھیک نہیں میں سمجھا اور بڑے ملائم اور پریم بڑے لہجے میں عرض کیا میڈم ایک ایک سماجی معاملے پر سرچ کروں اس ذیل میں چند ایک سوالات کے جواب درکار ہیں اس نے سر اٹھایا اور بڑی بے رخی سے جواب دیا میں بہت مصروف ہوں جو پوچھنا ہے جلدی سے پوچھ لو جی میڈم آپ کا نام تانیہ آپ مقامی ہیں یا باہر سے تشریف لائی ہے کوئی ڈھنگ کر اور متعلق سوال پوچھو بہتر میڈم پڑھائی سے وہ ہیں ایم فل فارمیسی کر رہی ہوں اس کے چہرے کی اتسا دیکھ کر میں نے آخری سوال کیا ایم فل فارمیسی کرنے کے بعد کیا جذبہ اور ارادہ رکھتی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ٹیبل پر بیٹھی ون لاکھ روزانہ کماؤں میرا خیال تھا کہے گی انسانوں کی بے لوس خدمت کروں گی میں خوبصورت لباس اور خوبصورت سراپے میں چھپا پیٹو شیطان میرے سوچ کی چچیاں بکھیر رہا تھا میرے سوچ کا شیش محل کتنی کتنی ہو کر گندگی کے دلدل میں پھنس چکا تھا میں نے سوچا یہ کیسا انسان تھا پتلا ہے جو من میں اپنی ذات سے بٹ ہٹ کر کچھ نہیں رکھتا آج ہی کہ حصول پیٹ کے لیے ہو گیا ہے پھر میں نے سوچا اتنا کما کر ہر کیا کر لے گی کوٹھی بنگلہ اور بینک بیلنس بنا لے گی اس سے کیا فرق پڑے گا قبر میں تو کچھ بھی نہیں جا سکے گا باہر جانے کے بعد پیار کرنے والوں کو بھی جلدی آؤں گی لاش کے لیے کون بیکار میں وقت ضائع کرتا تھے اس کوٹھی بنگلے اور بینک بیلنس کی تقسیم پر سگے بھائی بہنوں کہ کئی ہوں گے کوٹ کو چڑھیں گے کسی کو کبھی قبر پر بھولے سے بھی چار پھول چڑھانے کی تفریح نہ ہوگی مرنے والے نے ڈگری لے لی پیسے بھی کما لیے لیکن آج ہی کا آج ہی اس کا مقدر نہ بن سکی حسین گوشت پوسٹ حسین گوشت پوسٹ کے پیچھے اتنی پسیدہ گلا توبہ میری روح میں توبہ کرنے لگی جھوٹ نہیں بولوں گا میں تو اس کے خرابے دنیا دنیا کا اثیر ہو کر اسے جیون ساتھی بنانے کی سوچ بیٹھا تھا اگر اللہ کی عنایت شامل نہ ہوتی میں تو مارا گیا تھا نا شکریہ